توبہ کی عجیب فضیلت روایت میں ہے جو شخص توبہ و استغفار کرتا ہے نمبر ایک حق تعالیٰ کی حکمت سے وہ فرشتے جو گناہ لکھنے پر معمور ہیں اس کا گناہ لکھنا بھول جاتے ہیں نمبر دو اس شخص کے ہاتھ پھاؤں اور دیگر بھی اس گناہ کو بھول جاتے ہیں جس سے اس نے وہ گناہ کیا تھا نمبر تین اور وہ جگہ بھی اس گناہ کو بھلا بیٹھتی ہے جہاں پر اس گناہ کا ارتکاب ہوا تھا تاکہ جب گناہ گار جو توبہ کر چکا حق تعالیٰ کے حضور میں پہنچے تو اس کے خلاف کوئی گواہ موجود ہی نہ ہو کہ فرشتے اعضائے بدن اور مقام گناہ ہی وہ گواہ ہیں جو گناہ گاروں کے خلاف گواہی دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا توبہ کرو توبہ کہ میں ہر روز ایک سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون شخص ہے جو گناہ گار نہ ہو لیکن ان گناہ گاروں میں اچھا ہوئی ہے جو توبہ کر لے اور فرمایا گناہ گار توبہ کر لے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا اور فرمایا گناہ سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس گناہ کا کبھی نام تک نہ لے